السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 518 یہ بھی ٹو ان ون سبق ہے اور نصیحت کی بات میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں قرض دار ب قرض دار بن کر مت مریے مقروض کی روح جو ہے وہ لٹکی رہتی ہے مقروض جب مرتا ہے تو اس کے قرضے کی وجہ سے اس کی روح لٹکی رہتی ہے راحت اور رحمت کی اس منزل تک نہیں پہنچتی جس کا نیک لوگوں سے وعدہ کیا ہے جب تک کہ اس کا قرضہ ادا نہ کر دیا جائے بہت دھیان سے سنیے عن ابی موسیٰ ابھی رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال ان ان اعظم الذنوب عند الله يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي نهى الله عنها ان يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء الحديث رواه ابو داود عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه الحدیث روی دی دونوں حدیثوں کا ترجمہ دھیان سے سنو اور قرضہ کسی سے نہ لو لینا ہے فوراً چکا دو حضرت ابو موسا شاہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ ان کبیرہ گناہوں شرک زنا وغیرہ کے بعد جن سے اللہ تعالی نے سختی سے منع فرمایا ہے سب سے بڑا گنا یہ ہے کہ آدمی اس حال میں مرے کہ اس پر قرض ہو اور اس نے ادائیگی کا انتظام نہ کیا ہو یہ حدیث ابو داود میں ہے ابو حریرہ کی حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کی روح اس کے قرضے کی وجہ سے لٹکی رہتی ہے راحت اور رحمت کی اس منزل تک نہیں پہنچتی جس کا نیک لوگوں سے وعدہ کیا ہے جب تک کہ اس کا قرضہ نہ ادا کر دیا جائے یہ حدیث ترمیزی میں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی نما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دھیان سے سننا میرے بھائیوں میری ماؤں بہنوں قرض کے علاوہ شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے قرضہ کا گناہ معاف نہیں ہوگا یہ حقوق العباد میں آتا ہے یہ حدیث مسلم شریف میں ہے اس لیے بہت ہی زیادہ اہتمام کیجئے اس کا ہاں اگر کسی سے قرض لینے کی عادت یعنی ضرورت پڑ گئی تو کوئی بات نہیں لے آدمی اس کا انتظام بھی کرے کبھی میرا مکان بیچ کر میرا قرضہ ادا کر دینا یہ چیز بیچ کر میرا قرضہ ادا کر دینا حضرت عمر بھی مقروض بن کر دنیا سے گئے تھے تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ بیٹا چوراسی ہزار کا میں مقروض ہوں میرے پاس ابھی دینے کو نہیں ہے لیکن فلا فلا فلا فلا چیزیں میری ہے اسے بیچ کر تم جلدی سے قرضہ ادا کر دینا بیٹے نے کہا ٹھیک ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت عمر کا انتقال ہوا جنازہ ان کی قبر کے باہر رکھا گیا تو بیٹے نے اعلان کیا میرے باپ عمر کا انتقال ہو چکا ہے وہ مقروض بن کر مرے فلاں کے اتنے ہزار ہیں فلاں کے اتنے ہزار ہیں فلاں کے اتنے ہزار ہیں فلاں کے اتنے ہزار ہیں بڑ بڑی مہربانی ہوگی تم میرے والد کو معاف کر دو اس قرضے کا ذمہ میں میرے ذمے لے لیتا ہوں میں قرض ادا کروں گا جب عبداللہ بن عمر نے یہ اعلان کیا ہے تو پوری مسجد نبی سے ہچکیاں مارنے کی آواز آئی پورے مسجد نبی سے ہشکیا مارنے کی آوازیں آئی بچے بھی روئے مرد بھی روئے عورتیں بھی روئی اور سب نے ایک زبان میں کہا اے عبداللہ ابن عمر ہم نے تیرے باپ کو بھی معاف کر دیا اور ہم نے تجھے بھی معاف کر دیا اور اگر ایک دینار یا ایک درہم ہم بھی ہم اس میں سے لیں گے تو کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے تو قرضہ تو آدمی لیتا ہے لیکن کوئی انتظام ہی نہ کرے یہ چیز ہے اس لیے اس کا بہت خیال رکھنا کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے گھر میں پتا ہے کہ قرضہ ہے آدمی جا کر درخواست کر لے میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے تم سے لاکھ روپیہ لیا تھا آپ معاف کر دو ان کو تاکہ ان کی روح لٹکی نہ رہے میں دینے کے لیے تیار ہوں ساری ذمہ داری مجھ پر ہے میں آپ کو ایک مہینے میں ایک سال میں انشاءاللہ چکا دوں گا یعنی اس قسم کی چیزوں کا آدمی اہتمام کرے آج تو آدمی اہتمام ہی نہیں کرتا اور مر مرا کے چل دیتا ہے میں دعا کرتا ہوں مدینہ منورہ سے کہ اللہ جتنے بھی مقروض ہیں ان کے قرضوں کے ادا کرنے کا تو غیب سے انتظام کر اور ان کی پریشانیوں کو دور کر اللہ تعالیٰ بہت بڑا قادر مطلق ہے وہ اللہ تعالیٰ ضرور قرض ادا کروا دے گا اللہ تعالیٰ ضرور ان کے قرض ادا کر دے گا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین